ثابت بنانی اپنے شاگرد محمد بن سالم سے کہتے ہیں کہ جب تمہیں درد ہو تو جہاں درد اور تکلیف ہو وہاں ہاتھ رکھو پھر پڑھو بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتی اللہ کے نام سے اللہ کی عزت و قدرت کے سہارے میں اپنی اس تکلیف کے شر سے جو میں محسوس کر رہا ہوں پناہ چاہتا ہوں پھر درد کی جگہ سے ہاتھ ہٹا لو پھر ایسے ہی طاق تین یا پانچ یا سات بار کرو کیونکہ انس بن مالک نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایسا ہی بیان کیا جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو اٹھاسی یہ حدیث صحیح ہے